صحیح ہی ہم نے شروع کیا ہی تھا ابھی کیسے یہ جی۔ الاول میں الخبر المقبول کے تحت ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی دو قسمیں ہم پڑھنے لگے ہیں جس میں پہلی جو ہے وہ حدیث مقبول اور مقبول کے اندر پھر معمول بھی اور غیر معمول بھی اس کی دو قسمیں اب دوسری بحث میں آئیں گی تو خبر خبر مقبول کو ہم نے تقسیم کیا تھا اس کے مراتب کے تفاوت کے اعتبار سے دو قسموں پر ایک صحیح اور دوسرا حسن اور پھر صحیح اور حسن میں سے بھی ہر ایک کو دو قسموں پر تقسیم کیا تھا کہ صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری ہی اور حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی تو ہم نے صحیح نزادی کی تعریف یہ پڑھ لی تھی کہ جس کی صنعت متصل ہو متصل صنعت ہو بنف العدل ضابط یا مصری ہی الا منتہا ہو من غیر شذوز بلا اللہ پانچ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی اس میں صنعت کا اتصال عادل ہو نقل کرنے والا ضابط ہو اور الا منتہا تک ہو من غیر شذوز شاز نہ ہو اور اس میں کوئی علت بھی پائی نہ جاتی ہو اچھا جی <clears throat> شرح التعريف اشتملت تعريف السابق على أمور يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا وهذه الأمور هي کہ تعریف سابق جو ہے وہ کن امور پر مشتمل ہے کہ جس کے بغیر حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں کہلائے گی یجب توافرها ان کا پورا کرنا واجب ہے یہاں تک کہ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح کہلائے وہ حاضر امور ہویا نمبر ایک اتصال السند ومانہ ان کل راب من رواتی ہی قد اخذ له مباشرتا عم کہ ان کل راب من رواتی ہی کہ اس کے راویوں میں سے ہر ایک راوی جو ہے قد اخذہ مباشرتا اس نے حدیث کو لیا ہو مباشرتا عم من فوقہ اپنے سے اوپر والے سے بالمشافہ من اول سند الى منتہا ابتدائی سند سے لے کر انتہائی صنعت تک پہلی چیز نمبر دو عدالت الروات ای ان کل من رواته ہی بکونه مسلما بالغا عاقلا غیر فاسق وغیر محروم المروءه محروم المروءه کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر یعنی فاسق تو وہ ہوتا ہے جو علل اعلان کھل کر گناہ کرتا ہے تو وہ بھی نہ ہو عاقل بالغ غور مسلم تو ہو ہی لیکن محروم المروہ بھی نہ ہو کہ ایسے چیزیں جو کہ گناہ تو نہیں ہیں لیکن اچھی نہیں سمجھی جاتی پسندیدہ نہیں ہے مکروح کہہ لیں فقہی زبان میں اور ویسے کہہ لیں ناپسندیدہ چیزوں سے بھی وہ بچنے والا ہو تو ایسا آدمی جو ہے اس کی عدالت عدالت کی تاریخ میں یہ چیزیں آئیں گی ضبط الروات کل من الرواطل کا نہ اما ضبط و صدر اما ضبط و کتابیں تام ضبط ہونا چاہیے چاہے وہ ضبط صدر ہو یعنی سینے کے ذریعے سے سینہ اس کے اندر حافظہ بہت اچھا ہو یا پھر اس نے اس کو لکھ بہت اچھی طریقے سے لیا ہو نقل کر محفوظ کر لیا ہو کتابیں عدم شذوز ای اللہ یکون الحدیث و شازن کہ حدیث جو ہے وہ شاز نہ ہو شاز کسے کہتے ہیں وہ شذوز ہوا مخالفت السقت لمن ہوا اوسق من سکہ کی مخالفت کرنا اپنے سے بھی زیادہ سقہ کی سقہ کی مخالفت کرنا اوسق کی اوسق سپرلیٹی ڈگری ہوگی سقہ سے کہ نقل کرنے والا بھی سقہ ہی ہے لیکن یہ مخالفت کر رہا ہے اس کی حدیث مختلف ہے اور وہ مختلف ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ مخالفت میں مختلف ہو رہی ہے اور کس سے مختلف ہے یہ مخالفت کس سے ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ اوسط سے تو اس لیے یہ پھر ہم کہیں گے کہ شاز ہے یہ بھی نہیں ہے تو چھٹی چیز آ جائے گی آدم اللہ اے اللہ یقین الحدیث معلول حدیث معلوم ہو علت کسے کہتے ہیں سبب غامز خفی ایسا سبب جو کہ چھپا ہوا ہے غامز بھی چھپا ہوا خفی بھی چھپے وہ کہتے ہیں تو بہت زیادہ پوشیدہ یک فی صحت الحدیث جو کہ حدیث کی صحت پر عیب لگا دیتا ہے ماں ان ظاہر السلامت منہ باوجود اس یہ باوجود اس بات کے کہ دیکھنے میں حدیث صحیح معلوم ہوگی اس کے اندر کوئی بظاہر دیکھنے میں کوئی چیز جو ہے وہ غلط معلوم نہیں ہوگی لیکن اس کے اندر ایک علت ہوگی جو کہ بہت مخفی ہوگی چھپی ہوئی ہوگی یہ اصول اہل حدیث کو معلوم ہوگا شروع ہو صحیح کی شرائط کیا ہیں یہ شرح نشر أن تاریخی الصحيح شروط يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة تو شرح تاریخ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحیح کی وہ شروط کہ جن کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے بنا وہ حدیث کو صحیح نہیں کہہ سکتے حدیث صحیح الحدیث آتا کہ حدیث کو ہم صحیح کہیں وہ پانچ شرطیں ہیں وہ یہ ہیں اتصال السند عدالت الروات ضبط الرواد عدم العلہ عدم الشذوذ تو چھ نہیں یہ پانچ چیزیں ہیں فजल्ला शर्त شرط एक शर्त भी अगर मुख्तल हो गई खलल पड़ गया उनमें मिन हाजी शरूत खमसा फला युसमल हदीस इदिन صحيحا تو پھر اس حدیث کو ہم صحیح نہیں کہیں مثال ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن متعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ تور کی قراءت فرمائی اچھا اب اس میں وہ پانچوں چیزیں کیسے پائی جا رہی ہیں متصل سند اس کی متصل ہے کہ بخاری جو ہے وہ لا رہے ہیں کہاں سے کہ انہوں نے سنا ہے عبداللہ بن یوسف سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی مالک نے وہ کہتے ہیں شہاب نے وہ کہتے ہیں محمد بن جبیر بن مجید نے وہ اپنے والد سے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے خود سنا ہے اچھا از ان کل رابن بن روات ہی ان میں سے ہر ایک نے اپنے شیخ سے سنی ہے حدیث اب سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ اگر سنی ہے تو پھر عن کے ذریعے سے جو سیغہ آیا ہے انہوں نے تو یہاں نہیں کہا عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر کہ شہاب نے محمد آ آ مالک نے خبر کی شہاب سے شہاب نے محمد بن جبیر بن متن سے انہوں نے اپنے والد سے یہاں پر اخبرنا خبر اخبرنا یا حدثنا کا لفظ تو آیا نہیں تو کہتے ہیں کہ اما عن عنت مالک و ابن شہاب و ابن جبیر فمحمولة على الاتصال مدلسین ہم اس آن آنا کو یعنی آن آن سے آنے والی حدیث کو بھی اتصال پر اس لیے معمول کر لیتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہے وہ مدلس نہیں ہیں مدلس اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بات میں تدلیس ہو یعنی پتہ نہ چلے کہ یہ اس کی اس نے براہ راست سنی ہے یا اس نے کسی کے واسطے سے سنی ہے اور وہ گڑ مڑ سا کر دے اور چھپا دے کسی بات کو یہ ان میں سے ہیں ہی نہیں اگر یہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سنی ہے اگر نہ سنی ہوتی تو پھر یہ عام کا لفظ استعمال کر کے بلکہ وضاحت کرتے کہ یہ ہم نے براہ راست نہیں سنی بلکہ میں نے فلاں سے سنی ہے اور فلاں اس کے بیچ میں راوی تھا تو اچھا ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیے گا بسا اوقات تدلیس پائی جاتی ہے لیکن اس میں نیت جو ہے وہ تدلیس کی نہیں ہوتی یعنی جان بوجھ کر کرنے کی نیت نہیں ہوتی بسا اوقات جلدی میں کسی نے بیچ کے دو راوی کو حذف کر دیا اور حدیث سنانی تھی جلدی میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے مقصود تو حدیث سنانا ہے تو بجائے اس کے میں ساری راویوں کو بیان کروں ایک دو کو میں حذف کر کے تو آخری راوی تک جاتا ہوں اور حدیث بیان کر دیتا ہوں تو کسی بھی وجہ سے اگر کوئی حذف کر دیتا ہے تو مختلف اس کی وجوہات بن سکتی ہیں ضروری نہیں کہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو جان بوجھ کر حذف کروں اور میں براہ راست یا بہت تھوڑے واسطوں سے حدیث بیان کر کے تو میں اپنا آلہ رتبہ بنا لوں اور کئی لوگ اس نیت سے بھی کرتے ہیں بہرحال جو نیت الگ چیز ہے لیکن اس چیز کو تدریس کہتے ہیں جس میں آپس میں بات رل مل جائے پتہ نہ چلے لیکن کہتے ہیں کہ یہ وہ راوی ہیں کہ ان کے اندر یہ بات بھی نہیں پائی جاتی اتنے زیادہ ان کے اندر احتیاط کا مادہ تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو یہ ضرور بیان کرتے کہ یہ ہم نے براہ راست نہیں سنی جی ولی انا رواتہ عادول ضابطون اور اس لیے بھی یہ حدیث صحیح ہے کہ دوسری جو شرط پائی جاتی تھی پایا جانا تھا وہ کیا تھا عدالت ہو اور ضبط ہو تو اس کے سارے کے سارے راوی جو ہیں وہ عادل بھی ہیں اور ضابط بھی ہیں کہ علماء الجرح تو علماء جرح اور تعدیل جو ہیں انہوں نے ان کے لیے ان اوساف کو ثابت کیا ہے عبداللہ یوسف اس حدیث میں آ رہے ہیں ان کو صفت کہا مالک بن انس امام الحافظ ان کے بارے میں یہ لفظ آئے ہیں ابن شہاب زہری کو فقیر حافظ متفق علی جلالت و عفانی کے لیے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اچھا یہ پڑھ لیا تھا ہم نے اچھا، اچھا، اچھا۔ تو بتائیے پھر ہم نے کہاں سے پڑھنا کل میں نے پوچھا تو تھا شاید میں بھول گیا پھر بخاری سعید اصف اچھا اچھا اچھا چلیں یعنی اب تو خیر اگلا یہ نمبر ساتھ میں حریضہ مفی اسناد انہو اصحف الاسانی دی مطلقا یہی ہے ہاں۔ چلے بس اب تو یہ پہنچ ہی گئے وہاں پر چلے سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے خالی کیا جزم سے یہ بات کہی جا سکتی ہے یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے یہ بات کہ یہ اصح الاسانید ہیں مطلقا بالکل ہی بخاری کی تمام روایت جو ہے وہ اصح الاسانید ہیں नहीं سند کے بارے میں فی اسناد یہاں پر بخاری کا تذکرہ نہیں آ رہا کیا کسی سند کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ये الاسانید ہے المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الاسانید مطلقا لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة فالأولى الإمساك عن حكم الإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد وظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده فمن تلك الأقوال أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه جی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا مجھے بھی یاد آ گیا تو زہری کہتے ہیں کہ زہری نہیں مختلف ائمہ کے نزدیک جو ہیں وہ زیادہ اصح جو روایات ہیں وہ ایک یہ ہے کہ زہری عن سالم عن ابی روی ذالک عن اسحاق ابن رابی احمد ان کے نزدیک یہ روایت جو ہے وہ سب سے زیادہ اصح ہے ابن سیرین عن عبیدت عن علی روی ذالک کا ابن مدینی والفلاس وال والفلاس والفلاسی ابن مدینی مدینی اور فلاس کے نزدیک جو ہے یہ جو روایت ہے ابن سیرین عن عبیدہ عن علی یہ روایت جو ہے یہ سب سے اصح ہے اچھا الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ روی ذالک کا ابن معین ابن معین کہتے ہیں کہ یہ سند جو ہے وہ زیادہ سب سے بہتر ہے وزہری عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی روی ذالک ابی بکر ابن ابی شیبہ ابو بکر ابن شیبہ کے نزدیک یہ روایت سب سے اصح ہے مالک عن نافع عن ابن عمر روی ذالک عن البخاری نام بخاری کے نزدیک مالک عن نافع عن ابن عمر والی روایت جو ہے وہ سب سے اصح سندوں میں سے ما هو اول مصنف في الصحيح المجرد مجردي سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی ہے صحیح مجرد صحیح کے بارے میں یعنی ابل مصنفین کے المجرد مجردی البوری ثم سحیف مسلم وهما بہاد الكتب بعد قدر وقد اجتمعت کتاب على تلقي كتابيهما بالقبول <clears throat> سب سے پہلی تصنیف جو صحیح مجرد میں ہوئی وہ صحیح بخاری پھر صحیح مسلم اور وہ دونوں اسحفل ہیں قرآن کے بعد اور امت نے اجماع کیا ہے ان دونوں کی کتابوں کو قبول کرنے کے بارے میں تلقی بالقبول یعنی اتفاقا پوری امت مجتمع ہو کر ان دونوں کتابوں کو اس نے قبول کیا ہے صحیح ہونے کے حوالے سے اچھا ان دونوں میں سب سے زیادہ صحیح کون والبخاری اصحہما لیکن وہ اکثر ہما فوائد اور زیادہ ہے ان دونوں میں سے بخاری جو ہے وہ بخاری شریف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے فوائد کے اعتبار سے غزالی کا لینا احادیث البخاری اشد و اتصال و اوسف کہ اس کا اتصال زیادہ شدید ہے اور اس کے رجال زیادہ اوسف ہیں ایک وجہ یہ ولی انا فی من الاستنباطات الفقهیہ اور اس لیے بھی کہ اس کے اندر فقہی استنباطات بھی ہیں صرف حدیث نہیں بیان کی بلکہ حدیثوں میں فقہ کے استمباطات یعنی ابواب کا جو عنوان طے کیا ہے وہ فقہی بنیادوں پر بھی کیا ہے یا اس میں استنباط فقہیہ بھی ہیں بخاری کے اندر منقط الحکمیہ اور, <clears throat> اور حکمت کی باتیں بھی ہیں مالی صفی صحیح مسلم جو کہ مسلم صحیح مسلم میں نہیں ہے وقوم صحیح البخاری اصح من صحیح مسلم انما هو بے المجموع لیکن صحیح بخاری کا اصح ہونا صحیح مسلم سے یہ مجموعی اعتبار سے ہے مجموعی اعتبار سے فقط الحادی سے بعض احادیث مسلم کے اندر جو ہیں جو پائی جاتی ہیں وہ زیادہ قوی ہیں بخاری کی بعض احادیث سے وکیلا ان صحیح مسلم اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ جو صحیح مسلم ہے اصح یہ زیادہ صحیح ہے لیکن یہ ضعیف قول ہے ثواب ہو القول الاول لیکن صحیح جو رائے ہے وہ قول اول ہی ہے یعنی بخاری شریف زیادہ صحیح ہے استوعب الصحيح أبل تزمعه کیا امام بخاری نے اور امام مسلم نے جتنی بھی صحیح روایات تھیں ان سب کا کو سب سب کو شامل کر لیا ہے اپنی کتب میں ابل تجمہ ہو یا لازم کر لیا ان دونوں نے ان ساری صحیح حادیث کو لم ولا ولا ہو امام بخاری امام مسلم نے ساری ہی ساری ساری کی ساری صحیح احادیث کو اپنی صحیح میں نہیں شامل کیا نہ ہی اس کو لازم کیا ہے فقط قال البخاری ما ادخلت في كتاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول کہ نہیں داخل کیا میں نے اپنی کتاب جامع کے اندر مگر ہر اس حدیث کو جو کہ صحیح ہے اور میں نے بہت ساری چھوڑی بھی ہیں صحیح احادیث میں سے طول کی حالت طول کی وجہ سے وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وزعته ها هنا اور امام مسلم کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح تھی ضروری نہیں ہے کہ میں نے اس کو اس میں شامل کر دیا ہو اس کتاب کے اندر رکھا ہو انما وضا ما اجما علیہ بے شک میں نے تو ان حدیث کو وضع کیا ہے رکھا ہے یعنی کتاب مسلم شریف کے اندر ما اجما علیہ جس کے اوپر سب کا ہی اجماع تھا الفاتحما شعیع کثیر او قلیل من صحیح تو پھر جو صحیح احادیث ساری آئی ہیں جو جو آپ علیہ السلام سے ثابت تھیں کیا ان دونوں نے اس کی کثیر تعداد کو شامل کیا ہے یا کثیر کثیر تعداد کیا چھوڑ دی ہے یا تھوڑی تعداد چھوڑی ہے قال حافظ ابن اخرم کہتے ہیں کہ نہیں فوت ہوا ان دونوں سے مگر بہت تھوڑا یعنی اکثر صحیح احادیث تو بیان ہو گئی ہیں بخاری مسلم میں لیکن کچھ احادیث ان سے رہ دی گئی ہیں اور ان کے حاضہ علیہ اور اس بات کا پر انکار بھی کیا گیا یعنی اس کی مخالفت بھی اس بات اس قول کی مخالفت بھی کی گئی ہے بس صحیح ہو اور صحیح بات یہ ہے کہ انہ فاتحما شیون کثیر کہ امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح احادیث میں سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اپنی کتاب میں شامل نہیں کی اسے فوت ہو گئی ہیں فقط نقل عن البخاری اس لیے کہ امام بخاری سے خود بھی نقل کیا گیا ہے خود امام بخاری سے یہ بات منقول ہے نوقال وما اکثر اور وہ نافیہ نہیں ہے موصول ہے وما اور وہ تمام احادیث طرف جن کو میں نے چھوڑا ہے کے اندر نہیں شامل اکثر وہ زیادہ ہیں شامل کی جانے والی احادیث تھوڑی ہیں جو پیچھے رہ جانے والی ہیں جو بخاری میں نہیں آئی وہ زیادہ ہیں وقال اور فرمایا احفظ الف حدیث ایک لاکھ حدیث مجھے یاد تھی صحیح حدیثیں ومئتی الف حدیثیں غیر صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح حدیث جو ہیں وہ میرے پاس تھی جبکہ بخاری میں تو تھوڑی ہیں البخاری کم عدد الاحادیث فی کلی منہما ان دونوں میں کل احادیث کتنی ہیں البخاری جملۃ و و احادیثی اگر تکرار کو شامل کر لیا جائے تو پھر سات ہزار دو سو پچہتر مقررہ چار ہزار اگر مقررات کو سذب کر دیا جائے تو پھر چار ہزار احادیث بخاری شریف مسلم جمن تنا اس میں وبحسب المقررة نحو أربعة آلاف <clears throat> چار هزار بغير تكرار فإننا نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي خاتت البخاري ومسلم مسلم تو باقی حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم سے فوت ہو گئی ان کو ہم کہاں سے حاصل کریں تجدوها آپ پا سکتے ہیں ان کو فی الکتب المعتمدت المشہورہ كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان مستدرک الحاکم والسنن الاربع والسنن دار قطنی والسنن البحیقی وغیرها ولا یکفی وجود الحدیث فی حاضی فی حاضی الكتبی اور ان احادیث کا وجود کافی نہیں ہے صرف ان کتابوں میں ہی یہ نہ سمجھے کہ بس انہی کتابوں میں بل لابد من التنسیس علی صحتی ہی الا کتابی من شرط الاختصار على اخراج الصحیح كصحیح ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ بلا یکفی وجود الحدیث فی حاضی ہی فی حاضر کتب فی حاضر کتبی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ان کتب میں آئی ہے تو اب صحیح ہو گئی بلکہ لابد من لابسی صحتی ہی اس کی صحت پر نس بھی وارد ہو کہتے ہیں کسی بات کا کہنا جب قرآن میں ہم نص کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ کا کسی حکم کا سراہ اظہار کر دینا کچھ احکام ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ النص النس ثابت ہوتے ہیں کوئی دلالت النص سے کوئی اشارت النص سے کوئی سے تو لابد من اعلیٰ صحتی کہ بالکل واضح طور پر اس کی صحت کے بارے میں ذکر موجود ہو تو تب ہم صحیح مانیں گے صرف اس کتب میں پایا جانا کافی نہیں ہے اللہ کتابی من شرط علیہ مگر وہ کتاب جس میں شرط لگائی گئی ہے اختصار کی قصر کرنے کی اعلیٰ صحیح کہ صحیح ہی کی صحیح احادیث کی ہی تخریج کریں گے جیسے بخاری اور مسلم کے اندر صرف صحیح احادیث کی تخریج کا ہی طے کر کے ان کو رکھی گئی ہیں لیکن باقی جو کتب ہیں ان میں صحیح احادیث مل تو سکتی ہیں لیکن اس میں صحیح کے علاوہ دیگر بھی ہوں گی لہٰذا ساری حدیث جو اس میں ملیں ان کو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ساری صحیح ہیں فی اللہ یہ کہ تنسیس ہو نس وارد ہو جائے وہ خود کہہ دے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح کی شرائط پر اترتی ہے جیسے کہ صحیح میں خزائمہ یعنی صحیح میں خزائمہ کے اندر سراحت پہلے سے ہو چکی ہے لہذا اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے الکلام علی مستدرک الحاکم وصحیب نے خزائم وصحیب نے حبان مستدرک الحاکم هو کتاب ضخیم من کتب, الاح... من کتب الحدیث ذکر مؤلفه فيه الاحادیث الصحیحة التي على شرط الشیخین او على شرط احدهما فلم یا <clears throat> مستدرک حاکم بڑی زخیم کتاب ہے حدیث کی کتب میں سے اس کے معلف نے اس کے اندر وہ والی کتابیں وہ احادیث ذکر کی ہیں وہ احادیث صحیحہ ذکر کی ہیں جو کہ شیخین کی شرط کے اوپر پوری اترتی تھی یا شیخین میں سے کسی ایک کے شرط پر لیکن ان دونوں نے اس کو ذکر نہیں کیا شرطوں پر اترتی تھی وہ حدیث پانچ شرطیں پائی جاتی تھی لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا اس حدیث کو اپنی بخاری اور مسلم میں لے کر نہیں آئے کما ذکر الحادیث صحیح آئندہ تکنال شرط واحد میں الحادیث مستدرک حاکم کے مؤلف نے وہ احادیث بھی ذکر کر دی ہیں صحیح احادیث جو کہ اس کے نزدیک صحیح ہیں کہ آئندہ ہو وہ علم تک کو نہ واحد اگرچہ وہ بخاری اور مسلم میں سے کسی کی شرط پر بھی پوری نہیں اترتی لیکن امام حاکم کے نزدیک جو ہے وہ صحیح ہیں تو انہیں اس اس کو کو اپنے صحیح گردانتے ہوئے معبرا برا تعبیر کرتے ہوئے خیال کرتے ہوئے ان حادث کے بارے میں بھی انہا صحیح صحیح وہ ہیں ان کے نزدیک صحیح کی یہ پانچ شرائط نہیں ہوں گی یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں گی تصح اور بعض دفعہ انہوں نے ایسی احادیث کو بھی ذکر کر دیا جو کہ صحیح نہیں تھی صحیح نہیں تھی مراد یعنی صحیح کی شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی لیکن نہ بہار لیکن تنبیہ کر دی کہ یہ احادیث صحیح نہیں ہیں یعنی صحیح والی شرائط پر پوری نہیں اتر رہی تو میری حدیث میری کتاب میں نقل کرنے کا مطلب یہ نہیں نہ سمجھ لینا کہ یہ ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں وہ تصحیح کے بارے میں متصاہل تھے یعنی تھوڑا آرام پسند تھے وہ اس کو ذکر کرنے میں لکھنے میں سہولت پسند تھے ہر حدیث کا ذکر نہیں کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے پانچ کو کرتی ہے نہیں کرتی فیم بگی ان یتتبع تو چاہیے یہ کہ غور و فکر کیا جائے بھائی حکم اعلیٰ احادیثی اور حکم لگایا جائے ان کی احادیث کے بارے میں بما یلی کو بھی حالیہ جو اس حدیث کے حال کے لائق ہو ورقت تتبعہ الزہبی امام زہبی نے تتبع کوشش کی ہے وحکم علی اکثر احادیثی مستدرک حاکم کی جو احادیث ہیں اس کے اوپر حکم بھی لگایا ہے بما یریق بحالی ہے جو بھی اس کے شان لائق تھا ولا یزال الكتاب بحاجت الى تتبع وعنایت اور یہ کتاب ہمیشہ کوشش اور نظر و فکر کی محتاج رہے گی جب بھی آپ پڑھیں گے تو صرف یہ نہیں کہ اس میں سے آپ کو تتبع اور کوشش کر کے معلوم ہو پائے گا کہ کون سی حدیث کا کیا حکم ہے صحیح ابن صحیح ابن حبان حبانین حاضر کتاب ترتیبه مخترع جدید اختراعی یعنی نئی طرح کی اس کی ترتیب ہے فلیس مرتبا علی الابواب پہلی کتابیں ابواب پر مرتب ہوتی تھیں تو یا نہ وہ ہے نہ ہی علی المسانید فلہذا اسماء التقاسیم والانواع اس لیے اس کا نام التقاسیم والانواع رکھا گیا ہے والکشف عن الحدیث من کتابی هذا عسر جدا اور اس حدیث سے کیونکہ اس حدیث کی اس کتاب سے پردہ اٹھانا یعنی اس پر واقف ہونا بہت مشکل کام ہے وقت المتاخرین عال الابواب اس کے اوپر بعض متاخرین حدیث میں ابواب لکھے ہیں اور مصنف متاحر کے حکم عال الحدیثی اور اس کے بھی مصنف جو ہے وہ متصاحل ہیں تھوڑے سے آرام پسند ہیں حکم علی الحدیث بھی صحاح لگانے میں یعنی حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگانے میں کہ صحیح ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے نہیں ہے تو کیا ہے ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو وہ انہوں نے بھی نہیں اس پر لیکن اقل تساہل من الحاکم لیکن حاکم سے کم درجے کے متساہل ہیں <coughs> صحیح ابن خزیمہ وعلى مرتبة من صحیح ابن حبان لشدة تحریه ان حبان سے یہ زیادہ بہتر ہیں اعلی مرتبہ ہے کیوں لشدت تحدی ان کی کوشش میں زیادہ شدت کرنے کی وجہ سے انہوں نے تو متساہل نہیں انہوں نے اس میں کوشش کی ہے حتی انہوں یتوقفو فی التصحیح لی آه، ادنا کلام فی الاسناد جی حتی انہوں یتوقفو فی تصحیح لی ادنا کلام فی الاسناد اگر اسناد کے اندر ادنا بھی کلام پایا گیا ہے کلام کا مطلب وہی ہے کہ کسی نے تھوڑا سا بھی کوئی اعتراض کیا ہے تو پھر وہ موقوف کر دیتے تھے اس کے اوپر صحت کا حکم لگانے کا انہو یتوقف فی التصحیح حدیث کو صحیح کہنے میں وہ توقف اختیار کر لیتے تھے رک جاتے تھے کیوں لی ادنا کلام فی الاسناد اگر اسناد کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی کلام کہیں سے ان کو مل جائے تو जी المستخرجات على الصحيحين صحیحین کی پر مستخرجات موضوع المستخرج مستخرج کا موضوع هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه کیا ہے کہ مستخرجات علی صحیح کسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان یأتی المصنف الا کتاب من کتب الحدیث کہ حدیث کی کسی بھی کتاب کو وہ لے لے مصنف فی خرج احادیث اسانید لنفس ہی ان احادیث کی تخریج کرے یعنی بیان کرے ان کو لیکن بھی اسانید لنفس ہی ان اسانید کے ساتھ جو اس کی اپنی ہیں من غیر طریق صاحب الکتاب کتاب صاحب کتاب کے طریقے سے ہٹ کر یعنی بخاری میں امام بخاری نے جو بھی احادیث نقل کرنے میں راویوں کی جو ترتیب بیان کی ہے ان کے پاس بھی حدیث تو وہی ہے لیکن راوی مختلف ہیں ان کے پاس چنانچہ یہ حدیث تو بخاری امام بخاری والی ہی لیں گے جیسے مثال کے طور پر بنیاد میں مثال دے رہا ہوں ہے نہیں ہے تو لیکن اس کی جو صنعت امام بخاری نے نقل کی ہے یہ اس صنعت کو نکال کر اپنی صنعت لے آئیں گے جس میں یا سارے راوی تبدیل ہوں گے یا ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا جو بھی ہوگا لیکن ان کے اسی حدیث کی ایک اپنی صنعت بھی ہے تو اسے کہتے ہیں مستخرج غیر طریقے صاحب کتاب صاحب کتاب کا جو طریق ہے اسانید کے بیان کرنے کا اس کے علاوہ اپنی جو ان کے پاس اسانید ہے وہ وہ ڈال دیں گے اس حدیث کے لیے فیض تما معروف شیخی ہی بس یہ شامل ہو جائیں گے اس حدیث میں فی شیخی ہی اس صاحب کتاب کے شیخ کے ساتھ کے ساتھ او من یا اس سے بھی اوپر والے کتاب سہری بات ہے حدیث کی ابتدان تو حدیث آپ علیہ السلام سے چند ہی صحابہ کے پاس ہوگی وہاں سے پھر وہ آگے منتقل ہوگی اب جتنا آگے جاتے جائیں گے اتنے راوی مختلف ہوتے جاتے ہیں لیکن جتنا اوپر کو چلتے جائیں گے اتنے ہی اپنے یا یا شیخ شیخ میں مل جائیں گے یا شیخ کے شیخ میں وہ مل جائے گا تو ابتدا دونوں کے راوی مختلف ہوں گے امام بخاری کا راوی مختلف ہوگا اور اس کی مستخرجات کا راوی مختلف ہوگا لیکن کسی ایک مقام پہ آ کے دونوں مل جائیں گے اسے کہتے ہیں مستخرج اشر المستخرجات صحیح صحیحین تو اوپر پھر مستخرجات بھی لکھی گئی ہیں کہ وہ ساری احادیث صحیحین میں موجود تھی مختلف اور دی دیگر راویوں کے ذریعے سے بھی لوگوں نے اس اس پر بارے میں ان احادیث پر کتب لکھی ہیں وہ مشہور کتابیں کون سی ہیں المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج البی بکر اسماعیل البخاری نہیں نہیں ہی کہیں گے اس کو لی لی لی ابی ابی ابی ابی عمانہ عمانہ مستخرج الاسفرائینی علی مسلم نعیم بکر اسماعیل المستخرج ابی عمانہ المستخرج ابی نعیم اسبحانی جی هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ جی هل التزم أصحاب کیا أصحاب مستخرجات نے التظام کیا ہے اس بات کا کہ وہ صحیحین کی موافقت کریں الفاظ میں بھی لم یلتظم مصنفوها موافقتهما فی الالفاظ مستخرجات کے مصنفین نے اس بات کا التظام نہیں کیا کہ بخاری اور مسلم کی موافقت کی جائے الفاظ میں بھی انہوں انما الفاظ الالفاظ التي وصلتهم من طریق شیوخهم اس لیے کہ انہوں نے تو اعتبار کیا ہے ان الفاظ کا جو ان تک پہنچے ہیں ان کے شیوخ کے طریقے سے کا فقط حاصل ہے ہے یہی وجہ کہ حاصل ہوئی ہے ان حادیث کے اندر بہت تھوڑی سی تفاوت فی بعض الفاظ بعض الفاظ کے بارے میں تھوڑا سا تفاوت بھی پایا جاتا ہے کیونکہ جب رابی مختلف ہوتے ہیں تو تھوڑا سا فرق آ بھی جاتا ہے الفاظ میں فتح اور المؤلفون الخو فی تصانی مستقل قال كالبهيق والبغبي وشبههما قائلين رضاه البخاري او رضاه مسلم تو اسی طرح ہی کہتے ہیں جو متقدمین مؤلفین ہیں انہوں نے جو بھی تخریج کی ہیں اپنی تصانیف مستقلہ کے اندر ان کی جو مکمل اپنی تصانیف جیسے نام تبیب اور ان جیسے اور بھی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ رواہ البخاری اور رواہ مسلم فقط وقع تفاوت فی المعنی و فی الفاظ تو باوجود اس بات کے کہ بخاری اور رواہ اور مسلم کہتے ہیں لیکن واقع ہوئی ہے ان بعض احادیث میں تفاوت تھوڑا سا فرق فی و فی الفاظ دونوں میں تھوڑا تھوڑا بسا اوقات فرق آیا ہے راویوں کے بدلنے سے مراد من تو پھر مراد کیا ہوئی ان کے کہنے کی کہ رواہ الباری جب فرق آیا ہے یا روا مسلم انہما اسلح مراد اس کی یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کی اصل کو بیان کیا ہے نہ کہ اس کے یعنی اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو تو بیان کر دیا ہے لیکن اس میں جو ہلکا پھلکا الفاظ کا تفاوت یا معنی کا تفاوت آیا ہے جس سے حدیث کی اصل تبدیل نہیں ہوتی تو ان کی مراد وہ وہ معنی ہے حدیث کا یا اس سے اس کا جو مقصود ہے وہ مراد بیان کرنا ہے مسلم کہنے سے یہ بات سمجھ میں آئی جی هل يجوز ان اليهما کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم نقل تو کریں مستخرجات میں سے اور منسوب کر دیں ہم بخاری مسلم کی طرف بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص ان ينقل من المستخرجات او الكتب المذكوره انفا حديثا ويقول رواه البخاري او مسلم الا في احد امرين <clears throat> ایسا کرنا جائز نہیں ہے مگر دو شرطوں کے ساتھ ان يقابل الحديث بروايتهما کہ جس حدیث کو اس نے بیان کیا ہے مستخرج سے لے کر اور کہا کہ یہ بخاری اور مسلم کی ہے تو پھر بخاری اور مسلم والی حدیث کو بھی لے کر آئے دونوں کا تقابل کرے اور پھر کہے کہ جو میں نے بیان کی وہ بھی گویا کہ امام بخاری کی حدیث یا امام مسلم کی حدیث او یقول صاحب مستخرجی اب المصنف یا پھر صاحب مستخرج یا مصنف خود کہہ دے کہ اخرجا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے یعنی شیخین نے بھی اس کو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے اگر تو وہ کہہ دے مستخرج والا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ کہے اور آپ نے دونوں کا موازنہ کر لیا ہے تو پھر دوسری روایت کو بھی سامنے ذکر کر دیں تاکہ بات بازی ہو جائے جی اتنا کافی ہے جی آج چلیں آج اتنا پڑھ لیتے ہیں اور کل تک یہ صحیح ہمارا ختم ہو جائے گا اس کے بعد صحیح لگائی دی شروع ہوگا یہ بس چھوٹے موٹے وہ سوالات ہیں جو ذہن میں اشکال اشکال ہو سکتے تھے تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا اور باقی اس کا یعنی ایک دفعہ سمجھ کے پڑھ لیں باقی ان چیزوں کو بہت زیادہ یاد کرنے والی چیزیں نہیں ہیں بس وہ جو وہی صحیح لذا تھی کہ جو اصل تعریف تھی وہ ہے اور اس کی شرائط ہیں اور اس کی ایک مثال ہے تو یہ اصل ذہن میں رکھنے کی ہیں باقی وہ فریکوینٹلی آس ہوتے ہیں یہ یہ باقی اس, میں سے ہے تو کل انشاءاللہ اسی وقت پر پھر ہم دوبارہ پڑھیں گے ممکن ہے پانچ آٹھ منٹ اوپر ہو جائیں آپ سے پہلے مسلم شریف والوں کا سبق ہوتا ہے تو وہ ختم کرتے کرتے اوقات حدیث لمبی ہوتی ہے تو وہ ٹائم لگ جاتا ہے اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ دین کی محنت کے لیے قبول منظور فرمائے اور جو ہے وہ صفات بھی منتقل ہوتی رہیں جن صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں علم جو ہے وہ بہت اونچی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر پھر توفیق یہ ہوتی ہے کہ جب وہ علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ جڑ جائے اس کے لیے ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے ماحول کے بنا جو ہے وہ آدمی کے اندر اتنی طاقت اور قوت اور ہمت آج کے زمانے میں کہ زمانہ نہیں ہے وہ اپنی بنیاد پر چل سکے تو اس لیے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ماحول میں اللہ والوں کے ماحول میں اچھے ماحول میں رکھنا یہ بڑا ضروری ہے اور اس ضمن میں شیطان جو ہے وہ نفس اور شیطان یہ بڑا ہر انسان کا جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے اس کے اندر سے ڈالتا ہے تو جو عمومی وسوسہ ہے اور جو عمومی ایک ایک شیطان کا جو وار اور یلغار ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے نیک نیک لوگوں میں بھی درجات ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن یعنی صحبت اختیار کرنے میں اپنے ارد گرد کا ماحول اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب ہوتے ہوتے اپنے شیخ تک اپنے ساتھ سارے ہی نیکوں کا حلقہ ہو جائے اب اس میں بسا اوقات آدمی کو دوسروں کی کمیاں اور کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں اور جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی دوسرے کے عیوب پر نظر پڑ جاتی ہے کبھی چیز ہے دور دور ہے تو کیا پتا کسی کو ایک دوسرے کا جتنا قریب آتے جاتے ہیں تو اس لیے اس اس باب سے اس طرف سے شیطان کا جو وار ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے بہت سخت حملہ ہوتا ہے اور جیسے ہی کوئی سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ مناسبت ختم ہو جاتی ہے اور طبیعت کہتی ہے کہ بھئی یہ تو ان کا حال ہے تو بس ان سے تو اچھے دنیا دار ہیں اور اس طرح کے جو جملے عام طور پر بولے جاتے ہیں دل اچھا ہونا چاہیے باقی تو خیر یہ تو وہ ظاہر تو بڑا ہے اندر تو ان سے اچھے تو وہ لوگ ہیں اس طرح کی بہت ساری مختلف انداز میں شیطان کے بار ہوتی ہیں تو فرماتی ظاہر جو ہے وہ اندر کا باطن کا عکاس ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے اس کا اس کا اظہار ظاہر سے بھی ہوتا ہے اس لیے ظاہر کو اتنا جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ظاہر سے کیا ہوتا ہے اصل تو باطن ہے اس کا یہ کوئی بالکل بے بنیاد سی بات ہے اس پر ٹھیک ہے کہ کئی لوگوں کے اندر اعتبار سے کئی خرابیاں موجود ہوتی ہیں لیکن اگر کسی نے ظاہر اپنا اچھا رکھا ہوا ہے دین کے مطابق رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ رمق ہے وہ خواہش تو ہے وہ وہ, وہ, وہ تھامی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو علماء والی شباہت اختیار کر لے جبا کبار پگڑی لاٹھی اور یہ وہ اس طرح سے وہ شبہات اختیار کر کے آتا ہے اگر سے وہ ریان کر رہا ہے تو ریا تو ہے لیکن اس سے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں ان کی قدر تو ہے جبھی تو اس نے ریا کے لیے بھی وہی صورت اختیار کی اس نے ریا کے لیے یا دکھلاوے کے لیے اور لوگوں کی صورت کیوں نہ اختیار کر لی آخر اس نے نیک اللہ والے کی صورت اختیار کی اگرچہ ریان بھی کی لیکن معلوم ہوا کہ اس کے دل میں ان کی قدر منزلت عزت ہے تو اس لیے جو صورت ہوتی ہے وہ عکاس ہوتی ہے اندر کی بھی اس لیے جو اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے گرد و پیش کے لوگ ہوتے ہیں آپ لوگوں کا جو ہلکا احباب ہے دینی نسبت سے جو خواتین آپس میں ایک دوسرے کو ملتی جلتی رہتی ہیں تو کبھی بھی ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر اگر کبھی اللہ نہ کرے اطلاع ہو بھی جائے تو مسامحت اختیار کرنی چاہیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے عائد پر مطلع ہو جاتے تھے تو بالکل خاموش ہو جاتے تھے اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ اس کی اگر ایمان پر موت واقع ہو جاتی تو ہم بہت خوش ہوتے کہ اللہ نے اس کو ایمان پر موت دی ہے تو یقیناً اس نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی کر لی ہوگی تو اس لیے اچھا اور نیک گمان کرتے ہوئے چلتے رہنا چاہیے ورنہ اس باپ سے بھی شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق دے انشاءاللہ کل پھر اسی وقت میں اگلا سبق پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ